محمد بن سیرین کہتے ہیں مجھے یہ بتلایا گیا کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جنازہ گزرا اسے دیکھ کر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا کہ جب آپ کے پاس سے جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے کہا جی ہاں لیکن پھر آپ بیٹھ گئے تھے یہ سن کر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی بات پر کوئی انکار نہیں کیا حدیث نمبر بتیس سو چونتیس مسنت احمد